خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی مختلف ہٹ درمیاں بتائی جا رہی اور مقصد یہ ہے کہ آپ کی دعوت پر اگر یہ لوگ دین قبول نہ کریں اور ضد پر اپنی اڑے رہیں تو اس سے آپ کبھی دا خاطر نہ ہوں بلکہ خاطر جمع رکھیں اور دعوت کا کام ہرگز نہ چھوڑیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ موسا علیہ سلاد وسلام جو ان کے نبی تھے ان کو کتنے معجزات دیے ہم نے اور ان تمام معجزات کو انہوں نے خود دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے لیکن اس کے باوجود ان کا ظلم اور ان کی ہٹ دھرمی دور موسا میں اپنے نبی کے ساتھ بھی ختم نہیں ہوئی اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا کرتے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے ان کے بڑے بڑے دعوے تھے بار بار انہوں نے اللہ کے احکام کو توڑا وہاں جو پہاڑ تھا وہ پہاڑ ان کے اوپر لا کر لٹکایا گیا ان میں سے چٹانے کی اور ان کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ اب ہم جو ہے دب کر مر جائیں گے پھر ہم نے ان کو ان کا عہد و پیمان یاد دلایا کہ تم نے کیا عہد و پیمان کیا ہے تورات کے احکام پر چلنے کا نبی کی باتوں کے ماننے کا اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو پکڑو اس پر عمل کرو وس کے معنی سنو سنو کے معنی عمل کرو یہ اصطلاحی چیز ہے ہماری بول چال میں بھی آتی ہے ماں باپ اپنی اولاد کو لے کر آتے ہیں مولانا یہ میری سنتا نہیں میں نے کہا یہ بہرا ہے کہا نہیں ہے میری بات مانتا نہیں ہے اس کو ہماری اصطلاح میں نہ سننا کہتے ہیں تو منہ پر تو وہ نبی سے یوں کہتے تھے سمعنا لیکن دل میں کہتے تھے ہم ماننے والوں میں سے نہیں ہیں یہ چونکہ ایک عرصے دراز تک فرونیوں میں رہے تھے اور فرونیوں میں جانوروں کی پرستش کا بڑا مزاج تھا تو ان کے اندر بھی رچ بس گئی تھی وہ جانوروں کی پرستش جبکہ حضرت موسا نے انہیں توحید عطا کی اور دعوت توحید دی تھی ایک اللہ کی طرف بلایا تھا وہ سے فی دیں وہ اور ان کے دلوں کے اندر پلا دیا گیا تھا اور گھس گئی تھی محبت یہ بچڑوں کی ان کا ایمان بھی عجیب ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو میری عبادت کے بجائے بچڑے کی عبادت کی سوج رہی ہے یہ کوئی ایمان ہوا ایمان تو اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کا نام ہے ایمان تو اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا نام ہے اس کو کوئی ایمان کہتے ہیں کہ قدم قدم پر نبی کی مخالفت کی جائے قدم قدم پر تورات کے خلاف کیا جائے قدم قدم پر ماننے کا وعدہ کر کے مکر جایا جائے یہ کیسا ایمان ہے اس کا نام اگر ایمان رکھا ہے تو یہ برا ایمان ہے اللہ فرماتے ہیں اس کو ایمان نہیں کہہ سکتے اب دوسرا ان کا بہت بڑا دعویٰ تھا یہود کا بھی دعویٰ نسارا کا بھی دعویٰ دونوں بڑی قومیں ہیں دونوں کے دعوے دونوں یوں کہتے تھے نیت کل جن نہ اللہ من کا نہ دن اور نہ سارا جنت کے اندر ہم دو قوم والے جائیں گے یا کہتے تھے ہم جائیں گے نسارا کہتے تھے ہم جائیں گے باقی دوسرا کوئی نہیں جائے گا جنت ہمارے لیے ترتیب دی گئی ہے ہمارے لیے بنائی گئی ہے تو ہم لوگ جائیں گے تو قرآن کریم نے ایک چیلنج کیا قرآن کریم نے یہ چیلنج کیا کہ تم کو اللہ سے بہت محبت ہے اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ اسے جنت میں لے جائیں گے اپنے پیارے کو عذاب کیوں دیں گے جہنم میں کیوں لے جائیں گے تو تم اللہ کے پیارے ہو تو جنت میں جانے کی تمنا کرو اور جنت میں جانے کی تمنا کے لیے موت ضروری ہے تو تم موت کی تمنا کرو کیونکہ موت آئے گی تو تمہاری اللہ سے ملاقات ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے تم پیارے ہو تم کو جنت میں جگہ مل جائے گی اللہ فرماتے ہیں یہ چیلنج یہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے کہ موت کو منظور کر لیں فتمن موت ان کو تم موت کی تمنا اس لیے کرو کہ تمہاری اللہ سے لفا ہو جائے اور اللہ سے ملاقات ہو کر تم جنت میں چلے جاؤ پہنچ جاؤ جہاں ابدی نعمتیں ہیں وہ تمہیں میسر آ جائیں گی دنیا کو کیا کرو گے اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی باتوں میں اتنے چھوٹے ہیں کہ کبھی بھی ایسی تمنا یہ نہیں کریں گے تمنا ہوا ابدا انہوں نے جو کرتوت کر رکھے ہیں جو نبیوں کو زد پہنچائی ہے تکلیف پہنچائی ہے اللہ کے احکام کو پس انداز کیا ہے نظر انداز کیا ہے ایسے کرتوتوں کے ساتھ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تو موت کی تمنا کا سوال کیا پیدا ہو جو سچے ایمان والے ہیں وہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں نہ وہ موت کا ماتم کرتے ہیں بلکہ اللہ سے لقا اور اللہ سے ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا کرتے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے حضرت کو خط لکھا حضرت مجھے موت کی تمنا ہو رہی ہے حضرت نے سوال کیا کہ یہ تمنا کیوں ہو رہی ہے کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ پریشانیوں سے اور حالات سے تنگ آ کر موت کی تمنا مت کرو تو کیا کرنا چاہیے سرکار نے دعا بتائی یہ دعا کرو اللہ آپ یہ نہیں ماکان اکیل و خیر لی اللہ اگر حیات میرے لیے بہتر ہے تو وہ عطا فرما تو پنی زان دل وفا تو خیر علی اور اگر میرے لیے وفات بہتر ہے تو وہ عطا فرما لیکن سیدھی موت کی تمنا کہ میں زندگی سے کنٹال گیا ہوں مجھے موت دے دیں یہ نہیں کرنا تو تم کو جو موت کی تمنا ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے کوئی پریشان ہو ہم دیکھتے ہیں روزانہ لوگ جو ہے موت کو گلے لگا رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں سیوسائڈ کر رہے ہیں حالات نے تنگ کر دیا ہے قرضے کروڑوں کے ہو گئے اپنی ہی بلڈنگ سے چھلنگ لگا کر موت کو پیارا کر دیا ختم ہو گئے خودکشی کرنے سے حالات ختم نہیں ہوتے حالات آخرت کے بھی بگڑ جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں اس سے منع فرمائیں وال توی کو ملتا لوگا اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑے میں مت ڈالو اپنے آپ کو ویسے ہی موت کے حوالے مت کرو زندگی نعمت ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ بیمار ہو جاؤ تو دوائی کرو علاج کرو صحت کا خیال رکھو یہ سب کہا گیا ہے تو کیوں تمنا ہو رہی ہے تم کو موت کی فرمایا اللہ سے ملاقات کے شوق میں تمنا ہو رہی ہے فرمایا جب تو تم ولی ہو گئے دلیل دلیل سورج الجہان یو کلیا ہادو انسان تم ان کم اولیا دون الناس اے یہودیو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے پیارے اور ولی ہو دیکھو ولی ہو فتمن الموت تو موت کی تمنا کرو ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو موت ایک ناگزیر حقیقت ہے دنیا کی بہت سی چیزوں کا انکار ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اللہ کا بھی کرنے والے انکار کرتے ہیں لیکن موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا موت ایک تلخ حقیقت ہے ہم چاہیں موت کو بھول جائیں لیکن موت ہم کو بھولنے والی نہیں ہے ہم چاہیں موت سے غافل ہو جائیں لیکن موت ہم سے غافل نہیں ہے ہم موت سے ناراض ہو جائیں موت ہم سے ناراض نہیں ہے اس کو وقت پر آنا ہے وہاں کے رہے گی لیکن جو اللہ کے پیارے ہیں جو اللہ کے مت والے ہیں جو اللہ کے عاشق ہیں ان کو موت کے وقت بھی گھبراہٹ پریشان نہیں کرتی یہ ایمان والوں کی علامت ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں تو گھر والے رونا چاہتے ہیں فرمایا لا تب کیوں رو رہے ہو مت رو محمد الحاب کل تو میری ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی ہے ملاقات کا دن ہے کل تو وہ حضرات میرے منتظر ہیں اور تم رو رہے ہو خوشی کا موقع ہے کہ دنیا کی جنجال سے چھوٹ جائیں گے موت کے پل سے ہو کر ہی تو اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے اس کے بغیر اپنے محبوب سے نہیں مل سکتے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے چوگا پہنا ہوا ہے میدان کاغذات میں بختر کے بجائے تو دونوں بیٹوں نے کہا ابا جان جنگ میں تو یہ لباس مناسب نہیں ہے اس میں تو خطرہ ہے فرما بیٹا موت کو میں خطرہ نہیں سمجھتا موت کو میں ایک ناگزیر حقیقت سمجھتا ہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں موت مجھ پر گرے یا میں موت پر گروں میں اس کی پرواہ نہیں کرتا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا ایک میدان میں اور ایک دم مچل گئے خوشی کا اظہار کیا کہ آج مجھے ایک بات یاد آ سکی حضرت عمار کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تختلو الفیت الباغیہ تو باقی کی گروہ جو ہے وہ شہید کرے گا اس وقت پہ یہ جواب دیا تھا کہ اللہ کے رسول دعا فرمائی اللہ تعالیٰ مجھے فتنوں سے محفوظ رکھے تیری آخری غذا دور ہوگی تو جب دودھ پیا تو ایک دم یاد آ گیا کہ میرے نبی نے کہا تھا کہ تیری آخری جزا ایسا معلوم ہوتا ہے آج میدان کاغذات میں میرا آخری دن ہے آج شہادت کا دن ہے اور شہادت کی خبر دی اور موت کی خبر دی تو خوش ہوئے ہیں پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں سرکار کے ساتھ حضرت صدیق اکبر بھی ہیں حضرت عمر بھی ہیں حضرت عثمان بھی ہیں اور پہاڑ لرزہ پر اندام میں سرکار نے قدم رکھا اور فرمایا کیوں لفظ آ رہا ہے تجھے تجھ پر ایک تو نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت کی بات سنی تو خوشی میں آ گئے واہ نبی کی زبان سے شہادت کی بات سن لی پیش گوئی ہو گئی خوشخبری ملی تو سچے ایمان والوں کا عالم تو یہ ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ وہ دنیا سے جا رہے تھے فرما فقر و فاقہ کے عالم میں یہ مہمان موت کی شکل جسے کہتے ہوا آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مشرقین یعنی یہ یہود یہ تمنا کرتے پتل مر جاتے یہ چیلنج کو منظور کرتے تو فوراً ان کے اوپر موت کو تاریخ کر دیا گیا ہوتا لیکن انہوں نے یہ چیلنج کو منظور نہیں کیا نفسرانی آئے تھے نجران سے مدینے سے قریب ایک جگہ ہے نجران وہاں کے نسارا آئے تھے بڑے بڑے پادری آئے تھے بات کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبا ہوگا پسا اور لمبا مناظرہ اور لمبا مکالمہ کیا سرکار نے کہا سچائی تمہاری اور میری جانچنے کا ایک راستہ رہ گیا ہے مباہلا کریں گے یہ لاسٹ چانس ہے ہم لوگ مباہلا کریں گے تم بھی نکلو میں بھی اپنے فیملی کو لے کر نکلتا ہوں جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا جو جھوٹا ہوگا برباد ہو جائے گا تم نکلو میں بھی نکلتا ہوں ابنا ابنا و و و کم کم نسانا نسا علیہ جب سرکار حضرت فاطمہ حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین سب چندے آفتاب چندے معتاب جیسے خاندان کو لے کر باہر آئے مباہلہ کرنے کے لیے زندگی اور موت کا سودا ہے تو نصرانیوں نے جو پادری آئے تھے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کی شکلیں بتاتی ہے کہ یہ لوگ کتنے سچے ہیں اور کتنے پکے ہیں اور کتنا عزم لے کر اٹھے ہیں اگر مباحلہ کیا تو ہم یہاں مر جائیں گے ہمارے گھر والے گھروں پہ مر جائیں گے کر لی مباحلہ نہیں کیا یہاں یہودیوں نے چیلنج کو منظور نہیں کیا اللہ فرماتے تو موت کو کیا منظور کرتے تم کو تو زندگی کی تمنا ہے زندگی کی اور وہ تمنا بھی ایسی ہے کہ تم میں سے ہر ایک یوں چاہتا ہے کہ اس کی زندگی ایک ایک ہزار سال کی ہو جائے لیکن اللہ فرماتے ہیں ایک ہزار سال کی زندگی اگر تم کو مل جائے گی تب بھی جس دن موت آئے گی ہمارا عذاب تمہیں پکڑ کے چھوڑے گا بچ نہیں سکتے ہزار سال کی عمر کی وجہ سے اللہ کی پکڑ سے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی حال مشرقین کا ہے جو یہود کا حال ہے نا تقریباً وہی حال مشرقین کا بھی ہے کہ وہ بھی زندگیوں کے دل دادا ہیں انہوں نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی ہے اور جس نے آخرت کی کوئی تیاری نہ کی ہو ظاہری بات ہے کہ وہ وہاں جانے کے لیے کہے کو تیار ہوگا کیوں راضی ہوگا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے علماء کو جمع کیا اپنے یہاں جو مریدین علماء آئے تھے ان کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا ایک راس کی بات بتاتا ہوں لوگوں نے سوچا کیا بات بتائیں گے راس ایسی تو کیا مخفی بات ہے دوسرے سب کو بتانا نہیں چاہتے کیونکہ دوسرے جو ہیں کم علم والے ہیں وہ حضرت کی بات کو سمجھ پائیں گے نہیں سمجھ پائیں گے معلوم نہیں کیا مطلب نکالیں گے اکثر بات کا الٹا مطلب بھی لوگ نکال لیتے ہیں تو معلوم نہیں کیا مطلب نکال لیں علماء کو قریب کیا جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد بتائے کہ ایک راس کی بات بتاؤں تمہیں بتلائیے حضرت فرمایا اللہ کے فضل سے میں اتنا فارغ الحال ہوں اور اتنا تیار ہوں کہ ملک الموت ابھی آئے اور یوں کہے کہ چلو اشرف علی تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں موت کی اتنی تیاری ہے ہم تو اتنے بزی ہمارے پاس تو ٹائم بھرنے کو ہے ہی کہاں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ایک جگہ تو آفیسر کو کام سبور کیا تھا સાહેબ مارو کام કરી آپ نے મને کے કે મરવાની نتی નથી تو کام کی بات کرے تو دیکھو ان کے پاس مرنے کو بھی ٹائم نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ایمان والے ہوتے تو موت کی تمنا کرتے لیکن یہ تو حیات کی تمنا کرتے ہیں اور حیات بھی ایک دو سال کی نہیں ان میں سے ہر ایک موت سے بھاگتا ہے اور چاہتا ہے ہزار ہزار سال کی ان کی عمر ہو جائے اللہ فرماتے ہزار سال ہوگی عمر اس کے بعد کیا ہوگا فرمایا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے آج کے سبق میں خاص طور سے یہ سبق پڑھایا کہ یہ زندگی پانی ہے اور اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر مرنا انسان کے لیے دنیا سے جانا آسان ہوگا اپنے اندر عشق علاجی پیدا کرو اپنے اندر دین کی محبت پیدا کرو اپنے اندر سنتوں کا عشق پیدا کرو تو پھر انشاءاللہ یہ زندگی بھی خوشگوار ہوگی اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ خاتمہ بھی حسن خاتمہ کی شکل میں ہوگا ہمارے دوست ہیں عارف بھائی ملتانی آتے رہتے ہیں ہمیشہ اجلاس میں شامل ہوتے ہیں ان کا جوان بیٹا جو ہے وہ ابھی دو دن پہلے انتقال کر گیا پوری فیملی بڑی غمگین ہے اور دکھی ہے وہ پوری فیملی کے لیے صبر کی تلقین کی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے مرناروں کے لیے مغفرت کی دعا کے واسطے کہا ہے اللہ اس بچے کی بھی مغفرت فرمائے جنت میں اعلی مقامات عطا فرمائے لفظشوں کو درگزر فرمائے اور بہت سے لوگ بیمار بھی ہیں اس وقت چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو اسپتالوں سے صحت یاب کر کے گھر لے آئے سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائے مانسی فرمائے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 ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزين اخلاقنا وتمم تقصيرنا اللهم حسن مرادنا لہی کرب فحب دنہ و فی انف حسینہ اللہ کا فضل للنا فی آس فاض والا فقع بننا والا اسلام فنسرنا فجن دبنا والا سارا فقع بننا اللہ منصور و المسلم اللہ مائی دل اسلامسلم اللہ مصب دل اسلام اللہ اشف اعلی نا اللهم اللہ مرضانا ومرضى المسلمين وارحم و وموتى المسلمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حل فرما رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فضل کے فیصلے فرما اے یا تیری رضائے دائمی عطا فرما اے اللہ تم ہم سے خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ سو فیصد دیندار ایماندار بنا دے اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان مظلوموں کی مدد فرما اے اللہ غیر سے نصرت کے فیصلے فرما اے اللہ العالمین ظالمین کی سر کو بھی فرما اے اللہ دین کے خلاف جو سازشیں بنا رہے ہوں ان تمام اسکیموں کو فیل فرما تمام سازشوں کو ناکام فرما حق کا بول بالا فرما بیماروں کو شفا کا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما جمی قبرستان والوں کی مغفرت فرما پیچھے تمام رشتہ داران کو صبر جمیل اور اس پر عجر جزیل ادا فرما اے الہ العالمین اس پورے بجنے کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما رحمت رکھنا کے قیاد ذکر کریں گے اور اس کے بعد چند منٹوں کے لیے مراقبہ کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی یار رگے یار تو میرا اور میں تیرا یار رہوں تجھ سے فقط مجھ کو محبت خلق سے میں زار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں سر شار رہوں ہوش رہنا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رگ بس تادم آخر دل زبان

مائی امتیجمائی و بات مسلم تسلی من کن کر Yes, sir, sir. Yes, sir, sir. Yes, sir, sir.

天正高，天正高，天正高，天正高，天正高，天正高，天正高，天正高。 人生大，人生大，人生大，人生大，人生大，人生大，人生大，人生大，人生大，人生大，人生大，人生大，人生大，人生大，人生大，人生大，人生大。 اللہ اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا أستغفر و حرکت نہ ہو سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور ایک ہی تصور رکھا جائے اللہ کی رحمت لگاتار برس رہی ہے اور میرے دل پر اتر بھی جا رہی ہے میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ

درزی کرے حق ہاں مشغول شو مشغول شو مشغول شو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے کاسی کام اللہ کی یاد ہے عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار پانی دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے بنگانسا لذات دنیا میں کوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے سوالا دل بدل دے میرا قلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدلس گل بدل دے سنو گلام جائے مولا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے میں تیرے تیل دل بدل دے کرو قربان اپنی ساری خوشیاں

تیرے در پر دل شکستہ رمو کیوں دل شکستہ سال پر ماں مسلسل یاد اپنی خدایا فضل فرما دل بدل دے میری پر یاد سن لے میرے مولا بنا دے اپنا بندہ دل بدل دے بات سوچنی چاہیے کہ آج کہاں گیا اور میں نے جسم کو ساکت کر دیا ایک دن ایسا آئے گا میرے جسم پر میرا اختیار ختم ہو جائے گا آنکھیں بند اختیار سے کی تھی آنکھوں کے بند کرنے کا اختیار بھی ختم ہو جائے گا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامه مع الله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 یا مقلب القلوب سب دینی یا مصرف القلوب سب انا قلوب طاعتی اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اے اللہ ہماری لفظشوں کو درگزر فرما اے اللہ ہم اقراری کابین ہے اے اللہ بہت بڑے مجرم ہیں اے اللہ بہت بڑے گناہ گار ہیں اے اللہ ایسے گناہ ہم نے کیے ہیں کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے لیکن اے اللہ العالمین تم نے پردے ڈال دیے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا اے اللہ ہم کو لوگوں کی نظروں میں اچھا کر دیا الہ العالمین کل آخرت میں بھی ستاری کا پردہ پوشی کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو ختم فرما دے اے اللہ ہم کو درگزر کی قلم چلا دے اے اللہ ہمیں نیکیوں کا ذوق شوق ادا فرما دے اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اسلام فرما دے اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما دے اللہ دلوں کو نور معرفت سے منور فرما دے اللہ دلوں کو شاکر بنا دے زبان کو ذاکر بنا دے جسم کو دے احکام پر نازر بنا دے اللہ روحانی جسمانی امراض سے شفا تعملات مشاہد کے سلسلوں کا فیض ہمیں عطا کروا اللہ ہمارے دلوں کو جاری فرما اے اللہ ہمارے زبانوں پر ذکر کو جاری فرما اے اللہ تیرا ذوق تیرا شوق تیری معرفت تیرا عشق عطا فرما اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما اے اللہ تیری رضائے دائمی عطا فرما اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے اے اللہ سو فیصد ایماندار بنا دے دیندار بنا دے امانتدار بنا دے اے اللہ باقیا بنا دے باقوات بنا دے اے اللہ تیری مرضی پر چلنے والا بنا دے مجمانی زندگی سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اللہ جہاں مسلمان مظلوم ہیں پٹ رہے ہیں مارے جا رہے ہیں اللہ غیب سے نصرت کے فیصلے فرما دے اے اللہ ان کی مدد فرما دے اے اللہ مقروبین کی مدد فرما مظلومین کی مدد فرما دست غیب سے نصرت فرما اور اللہ جو حضرات مدد کے لیے پہنچے ان کو بھی ہمتیں اے اللہ تمام ناگہانیاں آفات بلیات سے پوری امت کی حفاظت فرما عزت والی زندگی عطا فرما اللہ ذلت والی زندگیوں سے حفاظت فرما عدالتوں سے قانونی چارہ جوئیوں سے پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ سور خاتمہ سے حفاظت فرما اللہ چھوٹے بڑے تمام امراض سے ہماری حفاظت فرما چھوٹی بڑی بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما امن و امان والی زندگی عطا فرما اے اللہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہ ختم فرما دے لالمین کی سر کو بھی فرما دے اے العالمین ہم سب کو ہدایت والی زندگی عطا فرما دے سرات مستقیم والی زندگی عطا فرما دے اے العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما دے امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے جو ایمان پر دنیا سے گئے ہیں جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما دے اے اللہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب دنیا سے جانے کا وقت و حفاظت ایمانی کے ساتھ جانا نصیب فرما سور خاتمہ سے حفاظت فرما اس نے خاتمہ نصیب فرما تو آئیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما بے جب سے ان شاء اللہ عشا کی نماز سوا آٹھ بجے